راستے کے آداب نمبر ایک راستے میں درمیانی چال چلیے نہ اتنا جھپٹ کر چلیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں اور نہ اتنا سست ہو کر رینگنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھتے اور قدم اٹھا کر رکھتے قدم گھسیٹ کر کبھی نہ چلتے نمبر دو آداب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو آپ وقار کے ساتھ چلتے ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے نمبر تین کے ساتھ دبے پاؤں چلیے اکڑتے ہوئے نہ چلیے نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش نمبر چار ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے کنکر اور دوسری تکلیف دہ چیزوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور موزی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر جوتے پہنا کرو جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے نمبر پانچ راستہ چلنے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بڑی مذہب خیز حرکت ہے اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس میں بد ذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے یا تو دونوں جوتے پہن کر چلے یا دونوں اتار کر چلیے نمبر چھ چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تہبن ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے نمبر سات ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے آگے چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے کبھی کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر بھی چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے اکثر اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے نمبر آٹھ راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے چھ باتوں کا خیال رکھیے نمبر ایک نگاہیں نیچی رکھیے نمبر دو تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجئے نمبر تین سلام کا جواب دیجئے نمبر چار نیکی کی تلقین کیجئے اور بری باتوں سے روکیے اور نمبر پانچ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے نمبر چھ اور مصیبت کے مارے کی مدد کیجئے نمبر نو راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے نمبر دس راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلیں عورت کے بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچر میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں نمبر گیارہ شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقع یا چادر سے اپنے جسم لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح چھپا لیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہیں نمبر بارہ کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلیے جس میں چلتے وقت جھنکار پیدا ہو یا دبے پاؤں چلے تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے نمبر تیرہ عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلیں ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں نمبر چودہ گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان نزل او نزل او نضل او نضل او نظلم او یظلم علینا او نجهل او یجهل علینا خدا ہی کے نام سے میں نے قدم باہر رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لخزش کھا جائیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے ہم خود بھٹک جائیں یا کوئی ہمیں بھٹکا دے ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی اور ہم پر زیادتی کرے ہم خود نادانی پر اتر آئیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے نمبر پندرہ بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیے بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیر هذه السوق سوکھ و خیرہ واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم بك بها فاجرا شر رہا خدا کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں خدایا میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسم کھا بیٹھوں یا ٹوٹے کا سودا کر بیٹھوں حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے خدا اس کے حساب میں دس لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا دس لاکھ خدائیں معاف فرما دے گا اور دس لاکھ درجات بلند کر دے گا لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک الملک و شریق الحمد یحیی و یمیت هو حی لا یموت و هو علا کل قدیر خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اقتدار اسی کا ہے وہی شکر و تعریف کا مستحق ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہ زندہ جاوید ہے اس کے لیے موت نہیں ہے ساری بھلائی اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے